سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم نوجوان لڑکیوں پردے والیوں اور حیض والی خواتین کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ کی طرف نکالیں البتہ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں اور خیر والے اس کام اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ وہ اسے چادر دے دے حدیث نمبر اٹھائیس سو پینتیس مسند احمد